اور اس سے بڑھ کر ظلم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھ ہے یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے کیا جہن میں کافروں کا ٹیکانہ نہ ہو